اور جب ہم نے موسا سے چال سرات کا ودا فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظلم تھے